سبحان اللہ

خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سبحان الله سادات کرام پیران ایرانز سامعین السلام علیکم محمود بول شریف ضلع حفظ دربار عالیہ سید الاولیاء سید السادات سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ عرص شریف کے موقع پہ کمینے نو پہلی مرتبہ شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے سبحان اللہ اللہ جل مجد و کریم آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ دو جگ پردہ پوشی فرماوے قلب نو روشن منور فرماوے خاتمہ بالخیر آمین آمین آمین دوستان گرامی نبوت اور ولایت کا باہمی رشتہ دور دیکھتے جناب کے سامنے

تو تم ہی تو بغیر موجود ہی ابتدا کرنی نبوت اور ولایت دے اندر قریب قریب نے بہن برا سمجھو تا کر کے ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہر ولی نبی سبحان اللہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں نبی نہیں وہی ولی نبی ہے جڑا نبی اللہ ایک شہر اندر

دیا دو قسم واہج آم ایک واہج خاص یعنی یہ میں مسئلہ سمجھا کہ واہج نبوت اور ولایت کٹھے ہو جاندے ہیں مگر مطلق واہج واہج مقید اگے جا کے دساگا واہج دیا دو قسم ہوں ایک واہج ہوں عام آم اور ایک واہج ہوں خاص واہج آم کی ہر شہر اندر فطری شعور قدرت پاک نے ہر شہر ایک پیدائشی تخلیقی فطری تبڑی شعور رکھا ہے جس دے وہ اپنے خالق کو پہچان ہر چیز پاوے ہو مجردات چوئے باویں وہ مادیات جمادات ہے باوے نباتات جماتوں نبادات حیوانات انسان ہے باوے غیر انسان ہے ریت دا ذرہ بھی قادر مطلق دی طرفوں ایک عطا کردہ فطری شعور ہے اس کے اندر جس کی وجہ نہ وہ اپنے خالق تالا ہے اس کی برف کرتا سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ وحج عام ہے اس وحج دا تعلق ہر ہے پاک پروردگار خفیہ طریقے نال ہر شہ نال ایک گل کیتی ہوئی ہے جی، جی۔ ہر شہ نال کلام کرتا ہے اور وہ شہ اس ذات نال کلام کرتی ہے وہ ذات اس نو جان دی ہے اور ہر شہ اس شعور دے نال اس ذات نو جان سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نا گل یہ جی، جی، جی۔ واہ عام ہے فطری شعور شعور دے پھر اس شعور تمام چیزاں شریک نے سب صرف آن کے اگر ہے ہوں نفس کی سرکشی کی وجہ میں نفس ہے اگر وہ سرکشی نفس تو خالی ہو مثلا کافر ایک نفس ہے نفس کی سرکشی ایک جسم کے اجدان ہے نفس کی سرکشی نہ اس ذات کا منکرے یا مشرے کے اگر بدن اجزا جائے تو ہر ہر اس کی تو ہی کافر دا بھی وار وار کیا بات ہے اس ذات کی توحید کی گواہی دینا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ سرکشی کی وجہ نال ان ہے اگر بابیا ورگے کوئی فقیر ہومن تو ویخ رہے ہوں نے یہ لو لو اپنی بات کر فرمایا نا قرآن پاک نے کہ ہر ہر چیز کا کا سایہ ان ان سجدہ سجدہ کر کر پرچھاوا کئی چیزاں ایسا نے جنہ کا پرچھاوا بھی کوئی نہیں رملن گل آ گئی ہے کاری دینا وا وہ نیٹ آیا سی جی ہر چیز دا قرآن فرما سایہ اور سجدہ کرتی وہ سایہ سجدہ کرتا تو نبی پاک بھی چیز نے لیا انہوں دا بھی سایہ اور سجدہ کرتے یہ تو قرآن پاک نے تو غلط کہہ دو نبی پاک بھی سایا نے تو نا چیز دین اتنے بیٹھے دو گلا آ گئی جی توفیق کو چڑھا دے وہ جواب ہو جائے گا سبحان اللہ میں کہ جی مامن عامن اللہ وقد خسان الباز اصول فقہ کا قانون ہے ہر عام مخصوص الباز ہوتا ہے یہ عام ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بعض مخصوص ہیں وہ کی اصا ثابت کرنے ہاں نظام فطرت شاید جنہ ایسے ہیں کا سایہ کوئی نہیں کیوں کہڑا میں کہ سورج جو بھی سورج کا سایہ ہے سورج کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے سورج کا سایہ نہیں نمبر ایک نمبر دو زجاج ایسا شیشہ جو ہار پار دکھائے دیکھو نا آئی نا پچھو مثالہ لگا اکس بکھاؤں ایک ہوں وہ شیشہ جڑا ہار پار بکھاؤں وہ سورج دے کے کرو پرچھاوا ہوئے گا سورج بھی بغیر ہو سکتا ہے تے آیت دے مطلب فرق نہیں شیشہ زجاجہ جڑا ہے او بغیر سایوں ہو سکتا ہے تے آیت دے ماہ مسلب فرق تے تے سونا نبی بغیر آیت دے فرق نہیں بے شک سونے بغیر

ہر شہر رکھا چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے کالا فطری شعور ہے انہوں اس ذات پاس اس شعور نال وہ اپنے خالق نو پہچان دی وہ کلام نو سن دی سمجھ دی وہ ذات وہ کلام کر اور اے اپنے اس رب نال کلام کر دی فطری شعور کائنات سے ہر ذرے موجود ہے دوائر مختلف نے توجہ ذرا دائرے مختلف نے ایک ایک دے شہ ایک ماں بہل اشتراک ایک نقطہ ایسا ہے کہ جیسے سارے شریف نے کائنات دی ہر چیز وہ کیا مارفت حق سبحان اللہ ماشاءاللہ اس جی، اس شعور جو سارے شریف نے پھر اس کو زائد شعور دے دائرے مختلف نے ظاہر بات ہے پھر اگر ویکو گے تو جمادات کا دائرہ تنگ نباتات کا اس تو وسیع حیوانات کا اس تو وسیع انسان کا شعور ہے اس شعور کے اوپر دلیل

کوئی چیز ایسی نہیں بہت عام لفظ نکرا ماد تحت آیا ہے مطلب ہے ہر شہ جو سب بے بے ہم اللہ پاک قرآن نے لفظ غور فرمانا بڑا لطف جو سب بے بے ہم تصویر کرتی ہے ہر چیز تسبیح کر دی خالی تسبیح نہیں جو سب ہو بے ہم دے اللہ دی تسبیح کر اللہ دی جی ہمدے تسبیح کر دی تسبیح کی حمد کی اگر دو چیزیں تسبیح اور ہم تسبیح کا مانا ہے باقی بیان کرنا باقی کا مطلب ہے ہر عیب اور نقص بھی اس ذات کو نبی کرنا تھی کہ کپڑا پاک کر یا پاک یہ مطلب ہے اس سے غلازت کوئی ہٹایا ان صاف اگر پہلو لگی اگر نہیں لگی تو یہ مطلب ہے تھی بیان پر کر دو یہ نہیں لگی یہ مطلب ہے شان دے مخالف جو کچھ ہوں اس دی نفی اور ادالے کو کہتے ہیں تصویر اور حمد حمد کی ہے ہر خوبی اور کمال اس واسطے ثابت کرنا جی ہاں۔ تصویر کی ہے ہر شان دے خلاف گل نو شہ نس پاک تو نبی کرنا اور حمد کی حمد ہے جو کچھ اس دی شان اور کمال دے لائق اس نے اس رات واسطے ثابت کر تو نفی اس بات دو چیزاں رلن نفی بنتی تصویر کا مضمون اس بات بنیا ہم کا مضمون تسبیح کا ماننا نفی والا ہوا ہم کا مانا اس بات والا ہوا یہ دو رنگ اللہ فرماتا ہے ہر شہ میری یہی تصویر کرتی ہے شان بیان کرتی ہے ہر شہ جی ہے وہ پاکی بھی دس بیان کرتی ہر ایپ کو ناس پا کے اور یہ بھی دس رہی ہے کہ ہر شان ہر کمال ہر خوبی کا مالک اور اگر غور فرماؤ تو کلمہ طیبہ کا وادہ مضمون ہوئی لا الہ اللہ ہر ہر قسم میں ایب مجھے نو کلمے میں پڑھنے والا اس ذات کو ہٹا کے پاس یعنی اپنے مت سمجھو یہ ساری پاکی کا پاکی کے نال انہیں پاک ہونا کسی کپڑے کی مثال تو وہم خیال لگ جائے کر کے میں کہہ گیا سب کپڑا جی پاک ہوئے ہی پاک نے پھر بھی پاکی بیان ہوتی وہ مطلب یہ بھی پاک یہ پلیتی ہے ہی نہیں تو ذات پاک دے متعلق پاکی دا بیان کرنے دا مطلب یہ کہ اپنے عقیدے وچ اپنے اندر وچ یعنی اپنے نزدیک ان پاک سمجھنا ورنہ ہے وہ پاک تو تسبیح دا مضمون لا الہ وچ حمد دا مضمون اللہ گویا ہوں خلاصہ یہ نکلیا کہ آیت پاک کا مضمون اگر لو تو کلمے میں کلمے کا مضمون آیت دو دونوں لڑاؤ تو ہر چیز عقیدے کے طور ہر چیز کے اندر فطری طور سے یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی توحید باقی دی گواہی ہر شاید دیتی پی مطلب یہ نکلیا کہ کلمہ پڑھنا خالی ساڈا ہی کمال نہیں اللہ تعالی نے نظام فطرت ہر میں کمزوری ایک ساڈی دسی ہے قدرت نے شاید پا کے وہ فرماندہ ہے وہ ہر چیز میں کرتی پی لیکن ولا کلا تب کا لیکن تسا سمجھ دے نہیں انہوں نے تسبیح یہ مطلب ہے صرف سمجھ دا فرق ہے تو قصور ساڈے کمی تیرے توجہ نہیں فرمائی کمی اگر صاحب علم حضرات ہوں تو ہیں ضرور ہیں انہوں نے واسطے ہی میں آروپیا کرنا کہ تسبیحہ ہوم جڑا ہے نا ہوم عربی کے لحاظ والے زبے رکول واسطے ہوں حق لالیا واسطے شعور والے واسطے پیچھے آیا ہر شہر کی تسبیح پھر اگے فرما ہے وہ علم والے نے اشارہ لایا تو تسبیح ہاں ہوم ہوم دے ہوم آتا ہے اکل والے علم والے واسطے تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے اگر انسانوں کی تسبیح کی بات ہوتی بات سمجھنا انسان کی تسبیح کی گلو نہیں مجھے وہ فرمانا نہیں سمجھتے تو کی تسبیح معلوم ہوا وہی تسبیح ہوں گل ہے صرف سمجھ ادھر فطرت نے قدرت نے فطرتی شرور ہر شہر رکھے بے عیب ہے با کمال ہے بس بے عیب ہے لا الہ اور سمجھنے نہیں سمجھنے نہیں تو ہے لیکن اتنے بھی اگر کسی نو یہ غلط فہمی لگے یہ اللہ تو فرما رہا ہے تم نہیں سمجھتے تو چیشتی پھر تسا کی آتے پایا جی سمجھتے کہ تسا ہے نہیں اللہ میں قرآن کی تصدیق پہ کرنا لیکن یہ بھی ذہن چ رکھو کہ یہ جی قانون دس گیا کہ آم کوئی باز ہوں نے باہر یہ سر جا فرمند ہے تم نہیں سمجھتے یہ بھی ایسا عام لفظ ہے مخاطب سارے باوے ہیں لیکن مراد سارے نہیں کیوں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ایسے بندے ضرور پیدا فرمائے اور پیدا فرماتا رہے گا کہ اکثر لوگ جڑے راجا نو نہیں سمجھتے انہوں سمجھتے رین کے سمجھتے ہو سبحان لہذا ہوں اگر کوئی ایک کوئی دھوکھا کھاوے کہ اللہ فرماتا ہے تم نہیں سمجھتے لہذا کوئی بھی نہیں سمجھتا جو بے وقوف ہے اس آیت کا مطلب یہ نہیں لفظ میں عموم کھڑا ہے مانے میں عموم مراد نہیں اس واسطے کہ نبیاں کے بلیاں بھی شان ہی یہ ہوئی ہے جو ایسیا ایسا گلا سمجھتے ہیں کائنات کی اس توحید اس کی حمد وہ سنتے ہیں چیڑی دوسرے نہیں سمجھتے نہ نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو پچھاڑنا گزرتا تھا وہ میں محمد سے ضروریات والا محمد ماشاء ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ ادھر دیکھو بھائی ایک ہاں۔ ایک ہے ہوں کال ایک ہوں کال زبان بیان کرنا ہال دل نال پہچان لینا ہاں، ہاں، دل جڑی کیفیت بنتی ہے نا حقیقت دی وہ ہوں حال جنوب آتے ہیں ہڈ ورتی کال جگ ورتی بیان کرنی میں بیان کر رہا ہر چیز تسبی کرتی قرآن دے لفظوں لفظ کے ماہنے میں ظاہری بیان کر رہا یہ کال ہے نبی پاک نے فرمایا میں پتھر پچھاڑنا تو گزرتا سا میرے تو درود پڑھتا سا درود پڑھتا قرآن حدیث لڑ گئی میں اس پتھر کو پچھاننا گزرتا سا وہ درود پڑھتا سا میں سنتا سا ہوں میں حدیث بیان کی تھی آیت بھی بیان کر دیتی لیکن میں کال تک بات میں بیان کر سکتا اگر میرے تے کوئی اعتراض کرے تو کتنے میں کتاب بکھا سکتا لیکن اگر کوئی میرے اعتراض کرے غیر مسلم آ کے وہ قرآن دعوی تصویر کرتی ہے حمد ساتھ تا نبی فرما ہے میں پتھر پچھاڑنا جڑا درود پڑھتا سی میں کتاب نہیں مانتا مینو یہ حقیقت معلوم ہو ہوں یہ نہ سمجھ اسلام ایڈا کوئی کمزور سے عاجز مذہب ہے کہ صرف کال والے رکھ رکھدا کتاب وفاد رکھدا کتاب نہ مننے سے ہکا پکا ہو کے بھائی کرو نہ ایڈے زورا والا مذہب ہے جی سچ والا مذہب ہے جی کال والا آئے تے کال والا جب دینا علماء جی آ جا کی ندی پتھر دروت نہیں پڑھتا جی کتاب آ کے دے کتاب آ کے دینا تین شامل میں صرف تیرے اشارہ کرا تین گل سمجھ لیے اصا کہنے جانور بے زبان مگر بے زبان زبان نہیں منہ قدرت نے رکھی جی زبان کا مانا بولی لو اللہ تعالیٰ یہاں کی بولی بھی رکھی ہے پر بولی والا چاہیے

میرے فیم مطلب نہ سوچی نہ کار گلا کرتے سر

میں بلاون تیری زبان کا اللہ زبان بولن دا آل ہے توجہ بولنے والی نہیں بولنے کا آلہ ہے آلہ قدرت استعمال کیتے بولنا واسطے یہ بولنے والی نہیں بولنے والی روح ہے یہ آگ ہے اور قدرت آلہ ہمیں کسی بنا بولن بولن بولن گیا پیر گے گے ہٹ بت بندے بولنے والے گی ہو جانگے موہر گئی کیا مطلب ہوں قوت کوئی آئی سلب ہو گئی تو بول نہیں سکنا بول نہیں سکے بولن کا سلسلہ ادھر بند کر کے ان بولیا نو بلا معلوم ہوا وہ ذات کریم دا ایک راز ہے خدائی ہے جنوں یہ رازدان سمجھتے ہیں توجہ فرمائی

شامل ہر ایک شہر شامل ہے خاص جدو بھی کوئی شہ خاص ہوئے گی دائرہ تنگ ہو جائے گا وہاں یہ خاص وہ کی ہے دو قسم نے واہجے خاص دیا دو قسم نے ایک وہی ہوتی ہے شریعت بڑا یا ان کہہ لیا وہ نبوت ایک واہج نبوت ایک واہج یہ بلایت نبوت کی ہے وہ ولایت کی

واہج خاص دو قسم ہو گئی ایک ہو گئی واہج نبوت ایک ہو گئی واہج ولایت ماشاء اللہ واہج نبوت یا پھر دو قسم ہو گئی ایک ہو گئی نبی بنا ایک ہو گئی شریعت بنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات میری گل میں میں آپ چا سمجھو میں پاکستان اس مسئلے کئی روڑے اٹھے رہے ہیں انہوں کا حل حل ہے چٹکی مار کے کے کر جی سال تک نبی سن سن نہیں وہ مسئلہ ہونے حل نبوت نبوت دو قسم ایک نبی بناؤ بھی ایک شریعت بناؤ ٹھیک ہے نبی بناؤ دی دیوال کی اللہ فرماوے انت رسولی انت نبی نبا دو گا دوا دو گا فلانے میں نبی بنا ہے

شریعت بنا جڑا مغالتا لگتا لگتا ہے نا توجہ ایتھے آن کے ہے آ جانو لگا کہ وہ شریت بنا نبی بنا کی ایک ہوں توجہ کرتے حقیقت ہے نبی بناؤ دی وجہ

ایک بار انہیں فرما دیتا تو میرا نبی تو میرا رسول وہ بن گیا ہوں بھاوے شریعت بناؤ والی آوے بھاوے نہ آوے آؤں روے تھی نبی جی آؤں روکے آوے تھی نبی نبی بھاگ نہیں

حکومت دند ہے وہ حکومت دینا ایک بار ہوتا ہے ریا مسئلہ اس علاقے دے کم مسائل واسطے ہدایات وہ آدیا پرسوں کچھ توجہ پروانا دے دیتا تو تو اج بعد ساڈا وڈا پروانا مل گیا وزیر بن گیا ہوں کوئی بے وقوف ہوئے گا جڑا جا سمجھے

اور مثال سمجھ لو گل خاطر مولا کائنات نے دسیا حضرت سیدنا عیسیٰ روح علیہ السلام چھوڑے دے اندر پیدا سرے اللہ نے امت ہدایت کا کام سدھا میری رومت ہے نوکری کر دیتا ہے

کیا بات آتا میں جب کتاب مجھے کتاب دے دی وجہ نے نبیا اور مجھے نبی بنا دیا ہاں، ہاں، ہاں۔ جھولے ماشاء اللہ لطفی گل ہے دیر غازی خان دے علاقے جی میں خطاب کر رہا سا اتنے بزرگ تشریف فرما سن انہوں نے فرمایا کہ قرآن فرماتا مجالن نبیا علماء فرماتے ہیں یا جہالو نہیں یہ مانا ہے اللہ مجھے بناوے گا بنایا آخے مراد بناوے گا میں کہ شاہ جی اگے اوشا صاحب میں کہ چپلا اگر اگے غور فرماؤ نا یہ مسئلہ حل ہے کیونکہ میں کہا نہیں فرماندے نے السلام علیکم یوم ولدت جس دن میں جمع میرے تے اس وقت سناؤں و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا یہ نہیں فرمایا میں جس دن مر چکیا وا کیا کیا بات بات ہے جی اگوں موت آنی آ فرمے نے جس دن مروں گا جی نبوت لبنی سی ہال لےو جا بول سکتے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اللہ زندہ باد موت میں بار عام شبہ اٹھتا ہے وہ جی فلاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں ماضی جو ہے وہ مظاہرے کے معنی میں ہے میں کہ جی اگلا مظاہرے جڑا آیا کھڑا ہے یا محمود جس دن میں پڑا گا جی میں نبوت کا ملنا یقینی موت کا آنا بھی یقینی ایک یقینی گزارے ماضی یہ آخر صحیح نہیں دونیں ماضی مزارے کو مانے جنے نہ آنا اللہ سونے نے نبی پاک نبی حضرت علیہ السلام کی جو حقیقت حال میں ہے سی اسی طرح ہی بیان فرمائی شام تو مرنا اگے سی فرمایا میں مرا گا نبوت لبنی کتاب لبنی ہے اسی ویلے سی اسے فرمایا میں کتاب بھی دے دیتی ہے نوین بنا نبی بھی ٹھیک ہے

یہ وقفہ تے فاصلہ ہو سکتا ہے اور وہ شان دے مطابق ہونا جی جی میرا پلا لبی دے یہ سمجھنا کہ نبوت دی واج تے شریعت دی کٹھی ہونی ایتھے مغالتا لگ گیا بس توجہ ہے نا واہج نبوت پہلو واہج شریعت مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا ہوں گئی نبی بنا شریعت بنا تیسری واہ خاص وہ ولایت ہوں یہ سمجھو گے تو پھر رشتے جڑ جان گے ولایت کی ہوں جی نبی شریعت بننی اس شریعت نمجھا اس شریعت نچاؤ کی بحال اللہ تبارک و تعالی سردار کر نبوت والی جو نبوت والی محل نبی بنایا شریعت بنا رہی نبی بنا رہی شریعت بنا رہی

نہیں کوئی کا سلسلے ختم ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے فرشتے بھی آدھے بلیا جو اللہ دے بلیا کو فرشتے بھی آتے لیکن صرف باہر شریعت بناؤ بھی نہیں لے کے آؤں گے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان ناک لکھا کر اللہ تعالی نے جبریل تیرا امدادی بنایا ہے فرق صرف ان فرشتہ یہ نہیں آن کے آخے گا تو نبی ہے یہ نہیں آخے گا اے حلال تے حرام نہ وہ بن چکے ہیں

کہتے ہیں نشریات نشریات ہوئے ریڈیو ٹی وی وہ ہوا وقت ہو رہے ہیں صرف گالے اب آپ اپنا پتن کر لو وہ ہر وقت جاری ہے سلسلہ اللہ اکبر کیا بات ہے کوئی کوئی کمی رہ جائے وہ پوری کرنا اصول رہ جائے ادارہ کرنا صحیح سمجھا بچا پتر گھبراوی نہ نہ ہو باقی سوکھ لوگ نقصان ہے توجہ نہیں فرمائی اچھا، جڑے نبی پاک سرکار دی شریعت بجاؤ شریعت سمجھا شریعت ہیں کیا بات ہے کر لگا نبی پاک سونا اصل نبی ہے ماشاء اللہ نبی دی شریعت اصل شریعت سارے نبی نبی نائب نائب بن کے آئے انسان انسان اللہ تعالی نے باہر نبوت بھی مضبوط جی، باہر شریعت بھی جی۔ لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ بولے نائب بن کے نبی نویل نائب بن کے نبی رہ نبی نائب بھی سن ہر نبوت شریعت کا سلسلہ جب بند ہو گیا سرکار تو بعد نائب رہ گئے نبی نہیں نائب ہیں پہلو نبی بھی سن نائب بھی سن پھر نبی نہیں

اور نبی بنائے لے گیا موت دینا گیا ہے ایک نبی آخری جڑا سارے نبی کا منادی بن گیا ہے اس سونے نو اللہ تعالی نے زندہ اٹھایا پھر اتارنے پھر لڑکی میرا یخلو نے حکمت والے کا کم حکمت میں خامل نہیں ہوتا بھی حضرت انسانوں کو کے رکھ لیا ہے اور دنیا اللہ سلامت اگر ایک نبی ہو کے نائب ہے اور نائب ہونے کی دلیل زمین ہے وہ نائب ہونے کی دلیل آپ نے اترنے دمشق کے کنارے اگوں کھڑے ہونے نے سیدنا امام میں بہ دی نماز زہر کا وقت ہو جائے اللہ نبی نو امام نے عرض کرنی حضور مسلح انتظار فرما کا نماز پڑھاؤ آپ فرمان گے نا تھی آپس ایک دوجے دے امام جی اصا پچھو بعد کم امام ہم آپس ایک دوجے دے امام جی اصا نہیں اتنے امامت کرانی کرانی تسا امام مہدی نماز پڑھاؤ گے توجہ اگر کوئی جی جی کہ وہ اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن پیچھے نبی پاک پڑھی تھی یا صدیق اکبر پیچھے پڑھی تھی اسی طرح نہیں ہوگی اگر کوئی آخ

یہ کتاب ہے نو جلدان جہاں لکھن والا شرخ پہ یہ پیر سیال میرے علی اچھا۔ یہ سب کل پڑھتے ہیں وہ کتاب ہے جیسے آلما کی انتہا ہو جاتی ہے اس کتاب کی انتہا ہو جاتی ہے ماشاء ماشاء اللہ آ رہے جی سمجھتے ہیں

ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ فرماندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن دو تھاواں تو اٹھن گے جی۔ دو حشر ہون گے انہوں نے حشر منا اٹھنا ایک بار آپ نے اٹھنا نبیا والے پاس دوجی بار اٹھنا امت تاکہ پتہ لگے یہ نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے اور سنو صحیح حدیث سے حوالے دینا حضور ہیں چنڈا جی۔ جی، جی۔ میرے میرے ہاتھ اور سارے نبی چنڈے تھلے کیا مطلب ہر نبی اللہ دیا پہچان کے نبی چنڈا میرے ہاتھ میں کی مطلب جائز ہوتا ہی چندے کا رنگ اگر کوئی مینو محمدی رنگ دس دے تو میں چنڈے کا رنگ دس کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا۔ رنگ رنگ رنگ

ومن آسن من اللہ سبغا او سجنا محمد دی رنگ نہ کالا نہ سیوا نہ پولا نہ ساوا محمد دی رنگ عشق دا رنگ ہے عشق دا رنگ تے رنگ ہے اے دروے کوئی توجہ فرما بلند فرما دے توڑ توڑتے کسی عالم نے آل کے کسے تحقیق کر کے پانی کا رنگ نہیں دیکھا پانی کا رنگ کوئی رنگ نہیں رنگ وہی ہے ہے ہوتا پیلا بوتل پیلی جانے نہیں کچا رنگی للا جاری یہ سلسلہ جاری ہے توجہ اسے گل کر لگا اللہ تعالی نے اپنے اس نظام کائنات درجہ بندی اور ترتیب رکھی ہے توجہ کرا درجہ بندی اور ترتیب رکھی ہے چھوٹا اچا اس کو اچا آخری اونچا پھر سب اونچا اونچا یہ ترتیب اپنے بدن چیک اللہ تعالی نے آلہ سارے عزو کا سردار دل کباب کے بال نظر مار ستارے آلہ تو آلہ سورج کھڑے چھوٹیا تو سلسلہ شروع ہوئے گا اتنے جاوے گا ایویں یہ درجہ بندی دستا پیا یہ نہ سمجھنا کہ سب اولیا ایک جہاں ہوں وہ جی میں بھانڈا سے پانی کی گل کر گیا بھانڈا بھی تو وکرا وکرا سجنا اگر آسمان کی کتاب پوران اچانک جبریل یا اسرافیل اچا اگر آئے گا نبیا اور طبقات بے جا گئے انسانی طبقے کے نبیا جائے گا حکیت اچھے صاحبہ میں جائے گا صدیقی افراد میں جائے گا علی اچھا اگر تابعین میں جائے گا کلی سا اگر گا حضور نے فرمایا مثال ایک طبقہ تیری وجہ وجہ گرو کا شکار ہو گیا ہاتھوں رہ گیا درمیان بھی فرما گیا خیر اوشا تو سونے اے فرمان ہر پاس چل جائے درمیانی شے ہمیشہ نبوت اور ولایت کا یہ بہن بھرا لیکن ایسا سمجھ وہ محنت بغیر ملتی یہ محنت نال بھی ملتی ہے محنتوں بغیر بھی ملتی توجہ محنت تو بغیر ملتی ہے تو محنت نال بدتی نہیں جی جی ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ نہیں کہ کوئی نبی چوکھی محنت سے کرے تو بد جائے گا لیکن ولی ولی جو ہے نا کہ جنی محنت کرتا ہے انہیں ود دیا جائے توجہ نہیں فرمائی نبوت اور رسالت ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ وہ نہ کسب محنت نال حاصل ہوتی نہ ودتی گھٹتی وہ مراتب خدا ون تالا دی بار گاہ دے اندر اللہ تعالی دے وضا کرتا نے اس ترتیب بڑھا دیتی ہے اتنے چھوٹے دس نہیں سکتے کہڑے نے وڈے دس سکتے ہیں لیکن یہ باقی جڑے ہیں مقامات یہاں مقام یہ پھر ترقی یہاں ہوں رہی ودتے رہتے توجہ ہے نبوت کا جنہوں عطا ہوں جس چیز واسطے عطا شریعت تو شریعت دی حفاظت اے ولیاں تو شریعت بن گئی ہوں حفاظت کا سلسلہ وہ جاری ہے سمجھ آئی کہ نہیں وہ پھر پہلو عرض کر دیتی ہے کال والے والے کال والے بھی پہرے دار نے والے بھی

اللہ تعالیٰ نے رکھے کئی صرف والے والے کئی کئی صرف پیر مجمع دو سمندر گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات

کیا بات ہے بٹھا اس نے بیٹھنا جسے کہ ہاتھوں ڈگ جاؤ یا کال سے من سر منکر بنو تو میں ہے نبی نبی بولیا نہیں چپ کر کے رہے دل رنگ دے گئے یا ساڈا نبی دل زبان نال بولیا کدی دل نال رنگیا نہیں

دل دل دل دل دل دل نال نال نال نال کر ایجا ہے ہے ہے زبان نو رنگے رنگیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حق حق

جگ نام سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا سبحان اللہ اللہ سونا مدنی مانگو کریم دا صدقہ Thank you. کیا بات